مطلب اس موضوع سے بات ہو رہی تھی کہ خدما کے ہاں بڑی اہمیت رکھتا ہے اور اگر کسی شخص نے فلسفے کی انتہائی کتابیں پڑھی ہوں سے ہمارے مدارس کی اصطلاح میں میر اور اور ملا جلال صدرہ چند سے تھا تو ان حضرات نے اس مسئلے کو چھیڑا ہے اور جب اللہ میں جس مقام پر پہنچے ہیں اس سے پہلے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی اس مقام پر گفتگو کی تھی اور اصل میں یہ بحث وہیں پہ بیان ہونی چاہیے تھی لیکن اس لیے نہیں کی اور جان بوجھ کے کہ کچھ اندازہ نہیں تھا کہ یہ سلسلہ جاری بھی رہ سکے گا یا نہیں اور جاری نہ رہنے کی ایک وجہ اب بھی ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ مضامین اس درجے کے ہیں کہ عام لوگوں کے لیے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور جب کوئی انسان بنیادی طور پہ ان مباحث کو پڑھنا سننا چاہتا ہے جو انٹلیکچل لیول کی ہیں تو اس میں عام لوگوں کے لیے اسے سننا اور برداشت کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اب یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی کو آپ دیکھیں کہ وہ نیوٹن کی اور آئنسٹائن کی بات کرے تو اس کا مقام جیسا بھی ہو مگر بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ چھوٹے بچے اسے سمجھ سکیں تو اب پھر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسی بحث کی طرف اشارہ فرمایا تک پہنچنے کی اصل راہ کیا ہے عقل جو یہ فیصلہ کرے کہ کیا چیز درست ہے اور کیا چیز نادرست ہے عقل یہ فیصلہ کرے کہ مرد کے لیے کون سا لباس درست ہے اور کون سا نادرست ہے عقل یہ فیصلہ کرے کہ عورت کے لیے پردہ ہونا چاہیے یا نہیں عقل یہ فیصلہ کرے کہ دنیا میں جو حالات بدل گئے ہیں تو اس پر لوگوں کو سود کے کھانے کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں اسی طرح یہ آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ صرف افراد کی سطح پہ نہیں ہے قوموں کی سطح پر ہے اور پوری دنیا میں تین بڑے بر اعظم یورپ امریکہ آسٹریلیا اور کچھ حصہ افریقہ کا اور ہمارے ہاں جو لوگ بھی اس سے متاثر ہیں وہ سب بنیادی طور پہ جن مسائل میں الجھے ہوئے ہیں ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ رابری کے لیے عقل چاہیے یا نبوت چاہیے جتنے بھی مسائل ہیں ان کی اصل یہ نکتا ہے اسی لیے ہر زمانے میں دونوں طرف لوگوں نے بحث کی کہ کیا تنہا عقل اللہ تک پہنچانے کے لیے کافی ہے کیا تنہا عقل انسانوں کے مسائل کو حل کر سکتی ہے تنہا عقل کا یہ حال ہے کہ دنیا میں اب غذائی قلت جس اعتبار سے بڑھ رہی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گوشت اور پروٹین زیادہ بننی چاہیے اور اسرائیل میں ایک تجربہ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ گوشت کو بغیر کسی زندہ چیز کے پیدا کریں اور گوشت میں جتنی آئٹمس ہیں وہاں سائنٹسٹ اس ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کو ہم جمع کر کے کسی طرح ایک پاؤں یا ایک کلو وہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کو گوشت کی طرح کا ایک لوتھڑا بنا دیں اور اس میں ہر وہ کوالٹی ہو جو مرغی کے گوشت میں ہوتی ہے تو اسے لوگوں تک دیا جائے کہ یہ گوشت ہے آپ سے کھائیں اور یہ مرغی کا گوشت مرغے کا گوشت ہے لیکن یہ چکن کے بغیر بنا ہے چوزے کے بغیر بنا ہے اب جب یہ مسئلہ سامنے آئے گا تو پھر اس وقت مفتی سوچیں گے کہ اس پہ کیا فتوا دینا ہے اسی طرح بیسیوں مسائل اور یہ مسئلہ اس صدی میں عظیم ترین مسائل میں سے ایک تھا اور ہے کہ سود کے بغیر موجودہ معاشی نظام کیسے چل سکتا ہے پورا گروہ اس بات کا قائل ہے کہ وہ کہتے ہیں اس وقت مسلمانوں کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ غیر سودی نظام کو یہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور سودی نظام میں شرکت نہیں کرتے اب عقل کدھر رہنمائی کرتی ہے نبوت کدھر رہنمائی کرتی ہے اگر یہ ایک بات کسی طرح انسانوں کی سمجھ میں آ جائے تو دونوں کی رائے یا تو الگ ہو جائیں یا ایک ہو جائیں کچھ نہ کچھ تو ہو لیکن دنیا کے اہم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے اب ایک بچہ ایسا ہے جو کہتا ہے مجھے صرف وضو کے فرائض پتا ہونے چاہیے اور نماز کے فرائض پتہ ہونے چاہیے اسے اس درجے کی بحث سے کوئی غرض نہیں اس کی سمجھ نہیں بات آتی تو کہتے مجھے نہیں پتا مجھے تو یہ بتاؤ وضو نماز کیا ہوتی ہے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تو یہ مباحث اس سے بہت اعلیٰ درجے کی ہیں اور ملا صدرہ وغیرہ نے اس سے بہت اچھی چیزیں لکھی یہ الگ بات ہے کہ ان کا تعلق اہل تشریح سے تھا مگر ملا صدرہ کی اور اس قسم کے لوگوں کی علمی خدمات سے کوئی بھی معتدل آدمی انکار نہیں کر سکتا اس کی نصوص سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں جس حد تک ان لوگوں میں گمراہی تھی اسی حد تک کہ اس سے ملتی جلتی گمراہی زمکشری میں بھی تھی پر اب تک لوگوں نے اسے نہیں چھوڑا اس سے فائدہ اٹھاتے رہے تو اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اس میں تین مرحلے ہیں پہلا مرحلہ یہ تھا کہ اہل عقل کہتے ہیں کہ عقل کی رہنمائی کافی ہے اور جو ہماری عقل میں آتا ہے ہم وہ کام کریں گے اور اس پہ ابن رشد جو کہ ان کے نمائندے کے طور پہ تھے ان کی عبارتیں پچھلی سے پچھلی مرتبہ ہم نے بیان کر دی دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو لوگ نقلیات کو ترجیح دیتے ہیں ان کی بات کی جائے اور تیسرا اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ ان دونوں کا موازنہ کر دیا جائے تو جو دوسرا مرحلہ تھا اس کے سلسلے میں کچھ باتیں اس کی مرتبہ گزری اور کچھ یہ ہیں کہ ہم یہاں بات کر رہے تھے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا بھی اپنا موقف ہے اور ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سراسر اس بات کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو کچھ نقلیات میں آ گیا ہے ہمیں چاہیے کہ بس اس کا اتباع کریں اور اس کے پیچھے چلیں یہ بات نہیں ہے کہ ابن تعمیر رحمت اللہ علیہ کی نظر فلسفے پہ نہیں تھی اور یہ بات نہیں ہے کہ وہ اہل عقل سے کہیں بے خبر تھے ابن رشد اور ان لوگوں کو ابن تو خیر حضرت کے بعد آیا ہے لیکن ابن رشد سے پہلے جو فلسفی گزرے ہیں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے انہیں پڑھا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال سات سو اٹھائیس میں ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آٹھویں صدی ہجری اور اس کے بعد صرف اس کی بھی بات آیا ہے کہ ایک آدھ صدی کے بعد لیکن غزال کو انہوں نے پڑھایا اس کے پیچھے جو لوگ تھے جنہوں نے بھی اسلامی فلسفے پہ لکھا تھا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد اور خاص طور پہ امام راضی رحمت اللہ علیہ جو اہل عقل کے بڑے نمائندے سمجھے جاتے تھے ان کو بھی پڑھنے کے بعد اپنے رسالے الفرقان میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کمن جدر والسلام کے ارشادات پر غور کرے گا اور جو شخص بھی نبیوں کی تعلیم پر غور کرے گا ثواب معاہم وہ یقیناً اس بات کو پہنچے گا کہ انبیاء علیہ السلام حق پر تھے اور حق پر ہیں ان کی تعلیمات بالکل ٹھیک اس عبارت کو سمجھنے کے لیے بس یہ خیال میں رکھیے کہ جب بھی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں یا اولیاء اللہ کا تو اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ علوم جو نقل کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں کہ نبی علیہ صلاۃ سلام نے کوئی کام کہا اللہ نے کوئی کام کہا کسی بزرگ نے کوئی کام کہا اور لوگوں نے چپ کر کے اس کام کو مان لیا اور اس کی استفاع کر لی اور ان کے مخالف وہ تھے جن لوگوں نے محض اپنی عقل کو بے لگام چھوڑ دیا کہ جو کچھ عقل میں آیا اس کے مطابق انہوں نے کیا انہوں نے کہا یہ بات نبی کی عقل میں آتی ہے مان لو یہ بات نبی علیہ السلام کی عقل میں نہیں آتی اس بات کو ہم نہیں مان سکتے اس لیے جب یہ بات ذہن میں رہے گی تو دیکھ کے پھر شاید فرماتے ہیں اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وما مخالف مخالف اور جو کوئی بھی انبیاء علیہ السلام کا مخالف ہے کما قال راضی جیسے کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ کو دیکھو کہ یہ جتنے لوگ بھی تھے ماں ان باوجود اس کے کہ راضی کا حال یہ ہے یعنی دو گروہ ہیں ایک لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام کی پیروی بالکل ٹھیک ہے اور کچھ ہیں جو ان کے مخالف ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سمعی روایات ان کا اعتبار نہیں سمعی روایات کا کیا مطلب آپ جب کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں آئی ہے تو وہ کہتے ہیں جی حدیث کس نے سنی اچھا رضی اللہ نے سنی کتنی عزیزیں انہیں پتا تھی انہیں دس ہزار عزیزیں دس ہزار باتیں آدمی یاد ہی نہیں رکھ سکتا تو اس لیے لہٰذا ابو رحرا کی بات نہیں مانی جانی چاہیے سمیری روایات میں یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ بات انس رضی اللہ عنہ نے کہی باوجود اس کے کہ انس رضی اللہ عنہ ان اصحاب رضی اللہ عنہ میں سے ہیں جو کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات بیان کرتے ہیں ایک آدمی عقل کے اعتراضوں میں برتتا ہے اور کہتا ہے جی ڈھائی سو سال کے بعد دو حدیثیں لکھی گئیں اس کا تو کوئی اعتبار نہیں تو سمعی روایات جو سننے سے ہم تک دین دین پہنچا ہے اس کا تو کوئی اعتبار ہے ہی ابھی چند دن پہلے ایک صاحب سے بات ہوئی اور وہ یہی بات مسلسل کہتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کا کوئی اعتبار نہیں بظاہر وہ پڑھے لکھے تھے تو ہم نے کہا آپ دو باتوں پر غور کیجیے گا ایک بات تو اس پر غور کر لیں کہ یہ امت اتنی نا انجار اور ہم لوگ اتنے نالائق ہو گئے ہیں کہ اب نبی کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ہم کہتے ہیں کہ اس شخص کی بات قابل قبول ہے یا نہیں میں نے کہا ہم جس موضوع پر بات کرنے چلے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کھڑا کر دیا اور ایک آدمی کہتا ہے کہ اس شخص کی بات قابل قبول نہیں ہے کیونکہ یہ ہم تک صحیح طریقے سے پہنچی نہیں اور دوسرا کہتا ہے کہ اس کی بات قابل قبول ہے کیونکہ صحیح طریقے سے ہم تک پہنچی ہے تو میں نے کہا امت جب نبی کو کٹہرے میں کھڑا کر کے جرا کرنے لگے تو ایسی نالائق امت پہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جانا چاہیے آپ سوچ لیں جس موضوع پر بات کرنے چلے ہیں کہ اب ہماری یہ ہمت ہونے لگی اور دوسری بات ہم نے ان سے کہی ہم نے کہا خود اس قرآن کا کیا ثبوت ہے چھوڑ دیں حدیث کو بھی اس قرآن کے قرآن ہونے کا کیا یہ کسی کے ابا پہ تو نازل نہیں ہوا کیونکہ میرے والد پہ نازل ہوا تھا اور میں اسے گھر سے اٹھا کر لایا ہوں ڈیڑھ ہزار سال ہے درمیان میں خود اس قرآن کے قرآن ہونے کا کیا سبوت معاذ اللہ تمام معاذ اللہ میں کہتا ہوں میں اسے نہیں مانتا یہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم پہ نازل نہیں ہوا اور ہوتا یہ کبھی کبھی انسان کے اندر کوئی جذبہ شدت سے پیدا ہوتا ہے اور آدمی اپنے آپ سے خود واقع کرنے لگا استغفر فر اللہ ہزار بار استغفر فر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی جذبہ پیدا ہو گیا تھا اور اندر ہی اندر سے انہیں آوازیں آتی تھیں وہ لوگ بالکل لکھواتے جاتے تھے اور پھر اس کے بعد لوگوں میں مشہور ہو گیا دیہاتی اور جاہل لوگ تھے قبیلے کے لوگ تھے جو ذبح کرنا تک کو جانتے نہیں تھے شادی بیاہ کو جانتے نہیں تھے رسومات میں گرے ہوئے تھے جاہلیت کا دور تھا تہذیب تھی نہیں اور ڈاکو تھے ڈھاکے ڈال کے گزارا کرتے تھے انہیں اپنے سے زیادہ ایک انٹلیکچل شخص مل گیا اور اس نے کہا کہ یہ خدا کی طرف سے کے پیچھے چل پڑے اب اس کے بعد نسل در نسل یہی نظریہ چلا آتا ہے اس لیے قرآن کو قرآن اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں بلکہ یہ تو ایک اندر میں جذبہ تھا ایک شخص یہ اور اس کے ذہن پیش آ گیا اس نے لوگوں کو بے وقوف بنایا کلفر اللہ اب چھپ یہ حال ہے ان اقلیات کا اور اب جو پڑھے لکھے ہیں اور بہت سے لوگ انہیں چیزوں کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں لیکن ان کی بات کر رہا ہوں جو پڑھے لکھے ہیں شاید ایک آدھ فیصد ہو نہ اصل چیز تو دولت رہ گئی پیسہ رہ گیا جس کے پاس پیسہ ہے وہ اتنا ہی بڑا آدمی ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے نہ اس کا کوئی نظریہ ہے نہ اس کا کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے اگر پیسہ ہے تو پھر سب کچھ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے کئی چیزیں لکھی ظاہر ہے کہ راضی امام تھے اقلیات کے بہت کچھ لکھا ہے اور راضی کا اصل میدان فلسفہ اور مشکل یہ ہے کہ راضی رحمت اللہ علیہ نے اس فلسفے کے ذریعے قرآن کریم کی تفصیل کو بھی حل کرنے کی کوشش کی بعض جگہ پہ بہت عمدہ نقاب نقاب انہوں نے بیان کیے اور بعض جگہ پہ راضی رحمت اللہ علیہ کو خوب ٹھوکر لگی ہے یہ دونوں چیزیں ان کی تفسیر میں پائی جاتی ہیں امام غازی رحمت اللہ علیہ نے تقدیس کے نام سے ایک کتاب لکھی اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر اس میں بحث کی ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس کا لکھا ہے پوری کتاب اس کے رد میں لکھی ہے اور راضی ہی کی روایت یہاں پر لا رہے ہیں اور راضی کا کیا حال ہوا ان سب چیزوں کے باوجود یہ تین چار آدمیوں کو اگر پڑھے تو یہ راضی کی پر جو تنقید کرتے ہیں ایک یہ ایک ابن عربی اور ایک مونا روم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو جیسے کہ راضی اس کے باوجود کہ من نا صفلت استعمال حالانکہ راضی ان لوگوں میں عظیم آدمی ہے ان کا سربراہ ہے ان کا بڑا ہے جو سمعی دلائل کو رد کرتے جو مصنوعات پر یقین نہیں رکھتے جو کہتے ہیں تم نے اس سے سنا اس سے سنا اس سے سنا یہ کوئی چیز نہیں ہے حد تب تول یہاں تک کہ انہوں نے اب ایسی بات شروع کی جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کہی تھی اور انہوں نے کہا کیا یہ جو عقل کے امام ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھو یقین کا مرتبہ روایات سے حاصل نہیں ہو سکتا روایت زیادہ سے زیادہ جو چیز ثابت کر سکتی ہے وہ زن ہے گمان یقین کا مرتبہ اس سے حاصل نہیں ہوتا یقین کا مرتبہ عقل سے حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہونا نہ ہونا اپنے یقین کے درجے تک پہنچائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا اس سے دوسرے سے کہا اس سے تیسرے سے سے کہا اس زیادہ سے زیادہ بس تم ایک ایک بن سکتا ہے ایک چیز تم بس شیڈوز میں لے سکتے ہو لیکن پوکی اور یقینی بات نہیں یہ کہتے ہیں اللہ علیہ کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ کسی بھی چیز کو یقینی طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے حالانکہ آپ ذرا غور کریں کہ جملہ ہے کتنا خطرناک کہ سمعیات سے سنی سنائی چیزوں سے یقین حاصل نہیں ہوتا تو اگر سمعیات سے یقین حاصل نہیں ہوتا تو خود قرآن کا ثبوت کیا ہے خود قیامت کا ثبوت کیا ہے عقل سے کون ثابت کرے گا اسی لیے بولی سینا کا ایک سوال ہم نے ایک مرتبہ کیا تھا بڑی طویل بحث کے بعد نے کہا کہ قیامت کو ماننا اس بنیاد پہ تو ہو سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہیں باقی قیامت کا ماننا خالص عقل کی بنیاد پہ اس کام نہیں کرتا اتنا بڑا جملہ ہے یہ اللہ علیہ کہتے ہیں ان کا تب تک انہوں نے اپنے پاس سے ایک نئی بات گھڑی اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یقین تک پہنچنا انسانی زندگی میں وہ سنی سنائی باتوں سے ہو نہیں سکتا وہ اس سے سے ہو سکتا ہے اور کہتے ہیں راضی اس کے باوجود اس کو دیکھو راضی نے کیا لکھا یہ ہے بہت قیمتی بات جو راضی نے لکھی ہے رقل کلامی ہے میں نے بارہ علم کلام کے طریقوں پر غور کیا یہ راضی کہتے ہیں ولمنا ہجل فلسفی کیا اور فلسفے کی راہوں پہ میں بہت مرتبہ چلا ہمارا علیلن میں نے کبھی نہیں دیکھا اس علم کلام اور فلسفے نے کسی بیمار آدمی کو شفا بخشی علیلن اور کسی پیاسے آدمی کی پیاس فلسفے نے بچھائی ہو جب تو ترک اور سب سے زیادہ قریب ترین طریقہ جو اللہ کے قریب کرتا ہے سب سے بہترین طریقہ میں نے دیکھا طریقہ تو قرآن وہ قرآن کا طریقہ تھا اقرا پھر اس بات ہی اور اگر اللہ کی صفات کا اس بات کرنا چاہو کہ خدا کے لیے کوئی سکتے ہیں تو یہ پڑھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھتے ہیں اور الرحمٰن اللہ شستوا اور یہ پڑھو جو قرآن نے کہا ہے کہ رحمان غالب ہوا پہ نفیے اور یہ پڑھو جو قرآن نے نفی کیا ہے کہ سکم اس ہی اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے بلا نہ بھی علما اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علم کا احاطہ کر سکے منربہ تجربہ کہا کہ جس شخص نے زندگی ایسے گزاری ہو تجربے ایسے ہوں جیسے مجھے تجربے ہوئے ہیں تو جان لے گا مستم آرے پتی بالکل اسی طرح جس طرح آج میں نے جانا ہے کا ہمارے دتوا ایک اور اسی طرح راضی نے کہا کہ جو لوگ ہیں نا امبیا علطلام اور ان کی تعلیمات اور روایات سے استدلال نہیں کرتے اور انبیاء کی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں یاد رکھو ان نقل پہ چلنے والوں کے لیے میں نے زندگی کا تجربہ کر کے دیکھا ہے وجن ہوں کل ہاہرین دالین شاقین مرتبین اچالم مرکبہ میں نے ان سب کو پایا ہے یہ فلسفے اور عقل کی باتیں کرنے والے یہ سب کے سب ہاہرینا یہ ایسے تھے کہ ہائرین ہیں حیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں غال لینا یہ سب کے سب گمراہ ہوئے شاہ اور اسی طرح شک میں پڑتے رہے مرتابینا دینا اور اسی طرح انہوں نے ریب اور تردد میں زندگی گزاری اور جاہرین جہلم مرکبہ اور اس جہالت میں زندگی گزار کے دنیا سے گئے کہ انہیں خود اپنی جہالت اور اپنے غیر علم ہونے کی نادان ہونے کی سمجھ ہی نہیں آتی بڑے کام کی کے راضی راضی کہتا ہے کہ سب سے بڑا طریقہ جو اللہ تک پہنچنے کا ہے وہ قرآن ہے اصل میں بات یہاں سے شروع ہوتی ہے جو انشاءاللہ امید ہے آج عرض کریں گے آپ ملا سزرا نے لکھی اور ملا سزرا کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ لذیذ علم اور جس علم میں پہنچ کے آدمی دنیا کی ساری لذات سے کہیں زیادہ لذت حاصل کرتا ہے وہ اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت کا علم ہے یہ اسی مطلب کیا تھا کہ صوفیہ جو کچھ اپنے مراقبات میں ذات اور صفات باری تعالیٰ کے متعلق پاتے ہیں اس لذت کی حد ان کی روح سے نکل کے ان کے جسم تک پر محتر ثابت ہو جاتی ہے اتنا وہ لذیذ اور اتنا وہ بڑا طریقہ ہے ان مراقبات کا اور ان چیزوں کا اس پہ راضی اللہ علیہ نے یہ جو یہ جو علم حاصل ہوتا ہے اس ذریعے راضی رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات اس طرح کیسے پہنچ سکتی ہے سب سے انتہائی علم جو حاصل کرنا ہے وہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کی معرفت کا کہتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل کرنی ہے تو قرآن سے بڑا تمہیں کوئی طریقہ نہیں ملے گا اللہ کی صفات کا اقرار کرنا چاہو تو یہ آئے پڑھو کیلئی مسئلہ پاک کلمے وہ اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے اس کی طرف جا اس کی طرف اٹھتے ہیں پاک کلمے اللہ کہاں ہے جہاں بھی ہے جب کوئی انسان اس کی پاکیز کی بیان کرتا ہے جب پاک جملہ کہتا ہے تو اللہ اس پاک جملے کو اٹھا لیتا ہے ایک آدمی سبحان اللہ کہتا ہے کہ اللہ پاک ہے تو اس کو یہ جملہ اللہ کی طرف پہنچتا ہے لیکن بڑے کمال کی بات لکھی ہے روم رحمت اللہ علیہ نے روم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو تم سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہتے ہو نا تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے سبحان اللہ کے پڑھنے سے کوئی اللہ پاک ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس کو پڑھ کے تم خود اپنے آپ کو پاک کر رہے ہوتے ہو اللہ کی ذات تو ہمیشہ سے ہی پاک ہے تم اس کو کیا پاک کرو گے الحمد کہہ کہ تم اللہ کی کیا تعریف کر رہے ہو تم خود اپنی کچھ عقل کا ثبوت دے رہے ہو کہ ہم جانتے ہیں ابھی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ یہ صفات ہیں اور اللہ تعریف کے قابل ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں اور جب کوئی اللہ اکبر پڑھتا ہے تو اللہ کی بڑائی میں اضافہ نہیں کر رہا ہوتا وہ تو خود اپنے لیے کہہ رہا ہوتا ہے کہ پروردگار اب پتا چلا کہ تیری ذات پاک کتنی بڑی ہے میں اس سے پہلے جاہر تھا کچھ پتا نہیں تھا تو یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ پاک کل میں اللہ اٹھا لیتا ہے یا اللہ کی طرف وہ پہنچتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پڑھو کہ اللہ مان اللہ اللہ تعالیٰ نے قطر کیا ارادہ کیا استوا کی جتنی بحث ہے یہ تو آگے جب کے آئے گی اس میں حجت اللہ اللہ شاہ صاحب علیہ صرف فاتح کا ذکر کرتے ہیں لیکن چونکہ صرف فاتح تعالیٰ تعلیٰ پہ ایک مرتبہ تفصیل سے بحث ہم میں کر چکے اس کی امید نہیں کہ وہاں بھی کریں گے بلکہ بہت بہت مختصر سی بات کر کے گزر جائیں گے اتباع کے بہت سے معنی کیے گئے اور سفیان سوری فوری رحمت اللہ نے بہترین معنی ایک بیان کیے انہوں نے کہا قصد کیا ارادہ کیا رحمان نے عرش کا اور انہوں نے کہا جب تم نے اللہ سے کسی چیز کی نفی کرنی ہو تو پھر یہ پڑھو کہ نہیں سکم اس صحیح شعیون اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے اب صفات کا مسئلہ در حقیقت اتنا گہرا مسئلہ ہے کہ امت میں جب صفات کی بحث ہوئی تو کئی ٹکڑوں میں امت کٹ گئی اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننا کوئی آسان چیز نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ جو کہا جو ہی تبھی علما اور اللہ کا علم اس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا راضی کہتے ہیں آدمی کو تجربہ ہوا وہ زندگی میں وہ تجربہ جو مجھے ہوئے ہیں اور جس کو خدا کی ایسی معرفت حاصل ہوئی ہو زندگی کے مسائل میں جیسی مجھے معرفت حاصل ہوئی ہے تو تم دیکھو وہ آخر پر پہنچ کر یہی کہے گا کہ جتنے بھی لوگ عقل کے ذریعے خدا کی راہ تلاش کر رہے تھے وہ سب کے سب حیرت میں جا کر ڈوب مر حیرت دونوں کو پیش آتی ہے صوفی انتہا میں پہنچ کر حیرت میں ڈوب جاتا اور اس کی حیرت میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے اس سے رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انتہائی مراقبات میں بھی پہنچ کے سوائے حیرت کے کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوا اللہ کے اثرات رمول اس کائنات کی چیزیں اس پہ کھلتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ بھی میرے ہونے کی نشانی ہے یہ بھی میرے ہونے کی نشانی ہے جیسے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ صلاح کو نشانیاں دکھاتا ہے ویسے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہ اس کی کوئی تشبیہ اور مثال ہے لیکن اس کی کی اس طرح کی چیزیں جب وہ کھلتی ہیں اس پہ تو اس کے لیے سوائے اس کے حیرت میں ڈوب جائے اس صوفی کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں بچتا اور اگر اس وقت اللہ کی صفات کا صحیح علم سے نہ ہو یا اس کا شہر کامل نہ ہو تو پھر وہاں پر پہنچ کے وہ گمراہ ہو جاتا ہے ملا سزرا نے اسے لکھا ہے اور بالکل ٹھیک لکھا ہے اگر آج اس کی عبارت آئی تو ہم آپ سے عرض کریں گے کہ ملا سزرا کی تصدیق کہاں کہاں سے ہوتی ہے تو حیرت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے ابن عربی رحمت اللہ رہے اسی جگہ پر پہنچ کے لکھتے ہیں بھائی گستانی رحمت اللہ کے متعلق کہ بھائی نے جب انتہائی عروج اور قرب حاصل کیا تو انہوں نے کہا کہ نقوبت کا مقام مجھ پہ کھولا جائے کہ نبوت چیز کیا اور وہ کہتے ہیں پھر ان پر اتنا نبوت کا مقام کھولا گیا جتنا سوئی کا نو سوئی کی نوک ہوتی ہے بس اس سے زیادہ نہیں اور اس کو ضبط نہیں کر سکے اور جیتنے لگے اور کہنے لگے سبحانی ماں شانی میں پاس ہوں اور کتنا بلند مرتبہ ہے میرا اور میں کتنا بڑا ہوں اب سب صوفیا ان پر یہ کہتے آئے ہیں کہ نے کیوں کہا کہ سبحانی معذم شانی میں پاک ہوں اور میرا مرتبہ کتنا بلند ہے یہ تو اللہ ہے جس کو کہنا ہے کہ سبحان اللہ اللہ آپ پاک ہیں جس کے کہنا ہے کہ معذم شان اللہ آپ کی شان کتنی بلند ہے تو وہ کہتے ہیں اصل بات یہ تھی کہ اتنا ذرا تھا اسی لیے عربی اپنے متعلق بھی کہتے ہیں کہ جب میں انتہا پہ پہنچا اور میں معراج میں گیا اتنا بڑا مذاق اڑاتے ہیں یہ باقی یہ جو اہل عقل ہے نا وہ تو صحیح کا ایک ڈرامہ بناتے ہیں کہ دیکھو اس سے بھی معراج ہوئی تھی وہ گئی ہوئی تھی جو کچھ بھی ہوا تھا اس آدمی نے جھوٹ نہیں لکھا جھوٹ میں اتنی برکات نہیں ہوتی جس کی اس کے علم میں برکتیں رکھی تھی برکت بھی کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر پہنچا تو میں نے ایک دروازہ کٹایا اور وہ اتنا عظیم شان دروازہ تھا کہ میں حیران رہ گیا کہ اس کے اندر جو دنیا ہوگی وہ کیا چیز ہوگی جہاں شہر کا دروازہ ملک کا اور سلطنت کا دروازہ اتنا اچھا ہے تو میں نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کیوں کھٹکھٹاتے ہو تو میں نے کہا اسے کھولو میں اندر آنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا یہ نبوت کا باب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بند کر دیا گیا بس ختم ہو گئی نبوت اب یہ کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا تو یہ وہ چیزیں ہیں اس یہ حیران یہ بھی ہوتے ہیں لیکن یہ حیران ہوتے ہیں قرب میں اور وہ حیران ہوتے ہیں کیونکہ انہیں کوئی راہ نہیں نظر آتی ہے کرے کیا بیچارے تو حیرت تو دونوں کو ہوتی ہے لیکن ان کو بھی اور ان کو بھی ایسی ہے جیسے سمندر کے کنارے کوئی کھڑا ہو جائے اور ایک آدمی جو جانتا ہو کہ سمندر کیا چیز ہے وہ حیرت کے مارے گم ہو جائے اس, پانی کے ذخیرے کی کیا بات ہے اور ایک بچہ ہے جس کو کچھ سمجھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں غالین گمراہ ہو جاتے ہیں یا اسی طرح انہوں نے ساری چیزیں کیا اور ان کا لطف کی بات یہ بھی دیکھو کہ اتنے جاہل ہوتے ہیں جنہیں اپنی جہالت کا بھی پتا نہیں ہوتا کہ ہم جاہل اس علم کے یہ بھی بڑی مصیبت ہے کہ یہ جب تک علم آئے نہیں اس وقت تک یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ہم جاہل اس لیے علم جتنا بھی آتا ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس سے پہلے تم اس بات سے جائز سے تمہیں نہیں پتا تھی آج پتا چلی چلیے جتنا بھی علم بڑھ جائے آدمی اس پہ فخر کیا کرے اور ناز کیا کرے جتنا علم بڑھتا ہے اتنی در حقیقت پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ کتنی چیزیں ہیں مجھے نہیں معلوم اس لیے دنیا میں مجھولات جن چیزوں کو نہ جاننا ہے ان کی ہمیشہ کثرت ہوا کرتی ہے اور معلومات جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی ہوتی ہیں علم تھوڑا ہوا کرتا ہے جہالت زیادہ ہی ہوا کرتی ہے ہمیشہ کائنات کے ہزاروں ہیں جو نہیں کھلے کوئی ایک چیز کسی کو پتا چل جائے تو یہ چیز یہ چیز کہی انہوں نے عقل اور نقل دونوں کی بات کرتے ہوئے اب اسی سلسلے میں آپ دیکھیے امام راضی رحمت اللہ علیہ جو بڑے سمجھے جاتے ہیں اور جن کی بات کو لوگ بہت زیادہ وزن دیتے ہیں راضی پر تین چار آدمی ایک ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ چونکہ راضی کا بہت چھوڑا تھا اس زمانے میں ایک ابن تیمیہ بات کرتے ہیں دوسرے محی الدین ابن عربی بات کرتے ہیں کہ ابن عربی ہے ابن عربی نے بھی راضی کو خط لکھا پر ابن عربی چونکہ نمائندے شمار ہوتے ہیں اہل نقل کے تو انہوں نے راضی کو خط لکھا ہے ان پر اعتراض یہ کیا ایک جگہ پر کہ یہ کیا کرتے ہیں اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں مراقبے کرتے رہتے ہیں ذکر میں لگے رہتے ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی عقل کی کام بات کرو کوئی فلسفے کو پڑھو منتق کو پڑھو ان چیزوں کو پڑھو تاکہ تمہیں پتا چلے دنیا میں اقلیت کا مقام کیا ابن عربی نے راضی کو ایک خط لکھا ہے اور یہ جو کتاب ہم ہمارے پاس ہے ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے رسائل ہیں اب یہ جو چھ سو اڑتیس ہجری میں ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے اور چھ سو دو یا چار میں یا چھ میں بس چلے ساتویں صدی کے بالکل آغاز میں راضی کا انتقال ہوا ہے انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں ان رسائل میں بہت اچھے اچھے رسالے ہیں ایک خط ان کا وہ ہے جو راضی کے نام اور اس کو کہتے ہیں کہ بلکت اکبر من اطق کو بے ہیم اخوانے کا راضی دیکھیں آپ جو صوفیہ پہ اتنے اعتراض کرتے ہیں کہ انہیں ذکر مراقبے اور ان چیزوں کے علاوہ کوئی چھاتا ہی نہیں تو مجھے خبر دی ہے کہ آپ کے ایسے دوست نے من اطق کو بھی جس پر میں اعتماد کرتا ہوں کہ وہ آپ کا بڑا گہرا دوست ہے وہ من من لہوفی گنیت الحسنت ان اور وہ شخص آپ کا ایسا اچھا دوست ہے کہ اس کی نیت آپ کے بارے میں بالکل ٹھیک ہے آپ کا دشمن نہیں ہے اس کی نیت میں بھی کوئی کتوت نہیں ہے بہت خوبصورت خیالات اچھے خیالات آپ کے بارے میں رکھتا ہے رہا کا وقت وقعی تھا یومن اس نے مجھے کہا کہ میں نے ایک دن راضی کو دیکھا اپنے دوست کو اور راضی جو تھے رو رہے تھے فسانہ کا ہوا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس نے آپ سے سوال کیا ومن حضر اور جو کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو کا انہوں نے کہا راضی آپ کیوں رو رہے ہیں کیا مشکل پیش آ گئی راضی ایسا آدمی ہے جو لکھنے پہ جب آتا ہے تو وہ لطینا اور اس, کے معاصرین اتنے بڑے بڑے فلسفی دھجیاں بھی کہہ دیتے ہیں اور یہ راضی رو رہا ابن عربی کہتے ہیں کہ جو وہاں موجود تھے وہ بھی اور جو تمہارے دوست تھے انہوں نے انہوں انہوں نے نے بیان کیا کہ آپ سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو کا تو آپ نے کہا مسلح تو ایک مسئلہ تھا تیس سال پہلے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا اور تیس سال تک میں اس مسئلے کو بیان کرتا رہا اور اب ایک دلیل میری سمجھ میں ایسی آئی جس سے مجھے پتا چلا کہ آج تک تیس سال میں جو میں بیان کرتا ہوں خلاف ماکان کا آئندی اس دلیل سے پتا چلا کہ وہ سب غلط عقل نے جو کچھ کے سمجھا تھا سب غلط تھا تو ف... تو پھر کیا ہوا کی تھا آپ روئے وکلتا اور آپ نے کہا چلو یہ تو ایک قصہ ہوا کہ تیس سال بعد پتا چلا کہ آج تک جس راستے پہ تھا یہ غلط تھا اب کا رونا ہے بڑی اچھی بات دکھتی ہے کہتے ہیں اور پھر تم اس بات کا رونے لگے اور تم نے یہ کہا راضی کہ یقون مثل افل اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تیس سال اگر مجھے خدا اور زندگی دے تو جس نتیجے کو آج صحیح سمجھ رہا ہوں تیس سال بعد پھر نہ کہیں رونے بیٹھے غلط فہذا یہ ہے آپ کا علم اور آپ کا فلسفہ راضی ومن المحال اور ناممکن ہے العارف اس آدمی پر جو اللہ کی ذات اور صفات کو جانتا ہو بے مرتبہ العقل والفکر فکر یسکنا ہو یس طریقہ کی معرفت اللہ تعالی خاص طور پہ وہ صوفی جسے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کی مارکت حاصل ہو وہ کبھی بھی اتنا پریشان نہیں ہوا کرتا جتنا پریشان تیس سال کے بعد جناب والا آپ ہوئے اور آپ مستقبل کے بارے میں بھی پریشان ہے کہ تیس سال بعد پھر کوئی دلیل نہ ظاہر ہو جائے کامنل محال ہے مالیت کے طریق نظر اور بالکل محال یہ بات کہ کوئی آدمی اللہ کی راہ پر چلے اور پھر اس کے بعد اس کی باتیں آگے کو ثابت ہوں فمالک ہے آپ کی میرے بھائی راضی آپ کو کیا ہو گیا ہے تب کی تھی ہی تب آپ ساری زندگی عقل کے ان چکروں میں پڑے رہیں گے عقل کے اس بھور میں ہی کھوئے رہیں گے بلا تد کل بلا تد کل تری کر ریاضیات مجاہدات خلوات رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آپ داخل ہوتے اس طریقے میں جس سے ریاضت ہوتی ہے جس میں مجاہدے ہوتے ہیں وہ طریقہ جو تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرنے کے سے حاصل ہوتا ہے لیکن یہ تنہائیاں مجاہدے اور ریاضتیں یہ تینوں الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں نا ہم ابھی اس کی تشریح نہیں کر رہے اگر آج مکتوبات شریف کی بات آئی تو پھر آپ کو پتا چلے گا اور بڑے کام کی بات ہے جو یاد رکھنی چاہیے جس پہ جنہوں نے کہا کہ اللہ تیشرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان طریقوں کی طرف راضی آپ کو دعوت دیتا ہوں ان مجاہدوں اور ریاضتوں کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے صرف یہ نہیں کہا کہ مجاہدہ اور ریاضت کریں راضی کو کہا آپ اختیار کریں مجاہدہ کریں ریاضت کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جن طریقوں پہ چل کے آپ تیس تیس سال حیرت میں ڈوبتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے آپ اس دنیا سے نکلیں اس دنیا میں آئیں جو ہم بتاتے ہیں نالا ماں کال من کالا تھی تو آپ پھر اس مقام تک پہنچیں گے مانا نالا بن پالا جہاں تک وہ شخص پہنچا تھا جس نے کہا کہ یہ زمینا اللہ نے جس کے بارے میں کہا کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا آبئی نا عندنا ہم نے اپنے پاس سے اسے رحمت دی تھی نا علما اور ہم نے اپنے پاس علم دیا تھا راضی اس راہ پر چلو تاکہ علم حاصل ہو وہ مسلو کا اور آپ جیسا عقل مند آدمی آپ جیسا پڑھا لکھا آدمی میں یہ تعلق لحاظ ہل شریفہ شریف مجھے حیرت ہے کہ آپ جس جیسے بڑے آدمی کو اتنے بڑے علوم میں کوئی حصہ نہیں ملا بل مرتبہ پھر لازیمت اور اور وہ عظمت کا مقام رفرت کا مقام اور مرتبہ جو تصور اور سلوک کے ذریعے حاصل ہوتا ہے آپ کا پوشیدہ رہے مجھے حیرت ہے آپ پہ آپ کتنے چل رہے ہیں یہاں پر جنہوں نے مجاہدات کی بات کی ہے اور ریاضتوں کی اور تنہا رہنے کی یہ ساری باتیں آگے اللہ علیہ کے آتی ہیں لیکن یہ خط ہے بڑا دلچسپ کا کا جو اصل مسئلہ ہمارے پیش نظر ہے ہم نے وہ آپ کو پڑھ کے سنایا ہے کہ تیس سال محنت کر کے ایک نتیجے پہ پہنچے پھر رونے لگے اور پھر سوچ اس پہ ہوا کہ تیس سال مزید رہوں تو پھر کون سمجھائے گا کہ تیس سال پہلے تم پھر غلط تھے تو وہ کہتے ہیں راضی نکلو اس سے اور اس طریقے پر آؤ جس طریقے پہ ہمیں یہاں تک کہ تم اس مقام پر پہنچو جس مقام پر وہ پہنچا تھا جسے اللہ نے کہا کہ دینا اور نیند دینا اللہ نے اس سے رحمت دی تھی یہ کون شخص تھا یہ فضر علیہ تھے مسا علیہ السلام کو اللہ نے کہا ان کے پاس جاؤ تو قرآن میں آیا ہے کہ وہ گئے لیکن قرآن نے عجیب بات کہی ہے اس موقع پہ اللہ نے فرمایا کہ آپ رحمت امن ہم نے اسے اپنی رحمت سے نوازا تھا خدر علم ہم نے اسے علم دیا قرآن نے پہلے یہ نہیں کہا کہ علم دیا تھا قرآن نے کہا ہم نے رحمت کی تھی دیکھو السلام وسلام کا خاصہ علم ہے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی خاص مقام ہوتا ہے موسا علیہ السلام کے ہاں سب سے بڑا شرط جو ان کی ساری شخصیت کو سمیٹ دے جسے ماسٹر کی آپ ان کی پرسنالٹی کی کہیں وہ محبت ہے بس بتنا تو کرے نفسی ہم نے تجھے بنائے ہی اپنے لیے تھا القائی تو علیہ کا محبت نہیں ہم نے اپنی محبت کا موسا تیرے چہرے پہ ڈال دیا تھا تیرے بچپن میں محبت ہی محبت ہے اللہ علیہ صلاح السلام کیا چلے جائیے تو وہاں خدا کی قدرت ہے خدا کی رحمت ہے نرمی ہے یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی مسئلہ سب سے بڑی چیز جو اللہ نے عنایت فرمائی تھی وہ علم اسی لیے اللہ نے علم امت میں علم کو رکھا ان کے یہاں رحمت تھی اس لیے عیسائیوں کے ہاں انسانی انسانوں کے ساتھ رحمت کا جذبہ بہت عرصے تک عروج میں رہا اس کے اثرات اب بھی پائے جاتے ہیں اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ یہودیوں کے مقابلے میں تمہیں دیکھو گے عیسائی دھرم دل کے ہوتے ہیں تو ان کے یہاں رحمت کا غلبہ جو کے ہاں آپ دیکھ لیجئے وہ ان کے انبیاء علیہ السلام جس جس دور میں جو نبی آتا رہا ان پہ وہ غلبہ ہوتا رہا کیونکہ ان میں انبیاء علیہ السلام بہت آئے تھے اس لیے وہ ایک حالت پر قائم نہیں رہ سکے جبکہ اس امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام علم کا تھا اب علم انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت ہے ایک ہے علم جس پر یہ ساری شریعت کا دار و مدار ہے یہ ہے اور دوسرا ہے تقوین تقویم کا مطلب کیا تقوین کا مطلب اللہ کے وہ کام جو اس کے امر سے انجام پاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ کن ہو جا بھی ہو گیا زندگی ہے موت ہے عمر کتنی ہے کیا کھائے گا کتنے بچے اس کے ہوں گے شادی ہوگی نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں تکوینیات سے تعلق رکھتی ہیں جب تکوینیات کا معاملہ آیا تو اللہ نے علم کے بجائے رحمت کو ذکر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کب کی بنیاد علم ہے اور تکوین کی بنیاد اللہ کی رحمت ہے اسی لیے آدمی کو شریعت میں جب چلنا ہوتا ہے تو محنت کرے علم حاصل کرے اور معاملہ جب تکوینیات کے متعلق ہونا تو وہاں پھر علم کچھ کام نہیں دیتا وہاں پھر رحمت کی طلب کام دیتی ہے آج نہیں کام دیتی ہے کبھی تیری رحمت نہیں ہو سکتا ہے علم یہاں کچھ کام نہیں آتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فض علیہ السلام کا جہاں ذکر کیا ہے وہاں رحمت کو مقدم کیا تمام نے سے رحمت دی تھی فضی کہتے ہیں راضی اس میدان میں آؤ خدا کی رحمت تمہیں ملے یہ چیزیں ملیں یہ دیکھا آپ نے یہ راضی کو دعوت دے رہے ہیں رحمت اللہ اسی طرح مسلی میں بھی چیزیں آتی ہیں معروف نے کہا ہے کہ اگر دین اور اس کی گتھیاں اور اللہ کی معرفت اس کی ذات و صفات کی محض عقل کی بنیاد پر ہوتی فخر راضی کار فخر راضی رازدارے دین تو دین کی سب سے زیادہ سمجھ فخر الدین راضی کو حاصل ہو جاتی بڑے اچھے شعر کہے انہوں نے کہا اللہ کی ذات اور صفات کی مارکت میں خدا کے ذکر سے کام لو اور اگر عقل سے کام لو گے دلیل سے بحث کرو گے تو پائے چوبی سخت بے تنقید تو جو عمارت جو چیز لکڑی کے پایوں پہ قائم ہوتی ہے نا لکڑی کے پائے بچے سخت ہوتے ہیں لیکن ایک حد تک بوجھ برداشت کر سکتے ہیں اس کے بعد لکڑی ٹوٹ جاتی اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر دین کا کام عقل کی بنیادوں پہ ہوتا ہوتا تو فخر الدین راضی سب سے بڑے اس کے واقف ہوتے اس کے ماہر ہوتے اچھا اب یہ تو ہو گئے راضی ابن دینیا بھی اور ابن عربی بھی اور راضی بھی اب دیکھیے مجدد رحمت اللہ علیہ نے یہ خط لکھا ہے تو یہ طویل اور پڑھیں گے بھی اسے لیکن کمال کی چیز لکھی ہے رحمت اللہ علیہ لوگوں کو بہت بڑا دھوکہ یہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے انہیں صرف صوفی سمجھا حالانکہ اپنے زمانے کے بڑے فکری مسائل جہاں آتے ہیں اور بات کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کس مقام سے بول رہا ہے اور اسی طرح علم کلام اللہ کی ذات و صفات کی معرفت بلا خوف تردید ہم کہتے ہیں کہ شاہ عبد الحق صاحب محدث محسدی سمیت کوئی حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے کے کا میں نہیں کیا عبد الحق صاحب کو تو ویسے بھی حضرت رحمت اللہ حسد بھی ہو گیا بھگتنا کوئی شخص ایسا نہیں تھا ملا عبد الحکیم سیال کوٹی کیا اور دوسرے کیا حالانکہ ملا عبد الحکیم سیال کوٹی کا حال یہ ہے اس شخص کا اتنا علم ہے کہ یہ شخص ایسا ہے کہ اگر چاہے تو بڑی سے بڑی علمی مباحث کو اس طرح اس طرح نرم کر دیتا ہے جیسے سے موم ہے خیالی انہوں نے ایک ہاشیا لکھا ہے جنہوں نے پڑھا وہ جانتے ہیں اتنی مارکت الارا مباحث ہیں لیکن عبد الحکیم خیال کوٹی اتنے آسانی سے اسے لکھتا ہے حیرت ہوتی ہے اتنے بڑے بڑے مسائل کو اتنی آسانی سے اور خود بھی ایک رسالہ ہے اس کی شرح بھی لکھی ہے اس کا بھی حاشیہ لکھا ہے اور جو سیدھے سادے مسائل تھے منطق کے اتنے مشکل کر دیے ہیں اتنے الجھا دیے ہیں انہوں نے جنہوں نے ملا سیال کوٹی نے کہ آدمی کہتا ہے جیسے یہ پتھر کی طرح سخت مسائل ہو گئے ہیں اتنے علم کے باوجود جو معرفت باری تعالیٰ کی حضرت رحمت اللہ کو حاصل تھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کا کوئی ہم اثر ان کے درجے تک پہنچاؤ اس لیے یہ ہے تو طویل تھا لیکن کمال کی چیز ہے حضرت نے کئی جگہ مکتوبات نے اس پہ بحث کی ہے یہ حضرت کی تجدید ہے جو لوگ کہتے ہیں نا اور بڑا اچھا سوال کرتے ہیں ہم نہیں جانتے ایک صاحب نے امریکہ سے سوال کیا تھا لیکن بہت کام کی بات ان نے پوچھی دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادی سے جو بات ثابت ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ اچھا سوال بھی آدھا علم اچھا سوال کرنے کے لیے بھی کوئی علم چاہیے نا انہوں نے لکھا یا انہوں نے پیغام بھجوایا تو تجدید تھی کیا اس بنیاد پہ آپ مجدد انہیں کہتے ہیں تجدید کیا تھی اور بات یہ ہے کہ مجدد رحمت اللہ علیہ کی تجدید کے جو مختلف پہلو ہیں ان میں سے ایک پہلو یہ تھا کہ اس وقت پورا ہندوستان اور پورا مشرق غسطی اور شام اور عراق اور مصر کے تو کہنے کیا غرض سے سب کے سب بہت الوجود اور اس کی بنیاد میں تصوف میں جو گمراہ کن نظریات آ رہے تھے اور جو چیزیں آ رہی تھیں اس کو اگر کسی نے لگام دی ہے اور نظریات کا رد کیا ہے تو اس سے مجھے الفسانی سرندی رحمت اللہ علیہ تھے ان کی زندگی میں تجدید کا ایک شعبہ یہ بھی تھا جب ہم ان کے معاصرین کو پڑھتے ہیں اور خاص طور پہ ان صوفیوں کو جو الوجود کے قائل تھے تو وہ تو بسا ہوتا معذ اللہ شرک تک پہنچ جاتے تھے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ جنہوں نے آ کر لگام دی اور انہوں نے کہا کیا یہ فضول باتیں کرتے ہو اصل تصور کیا ہے اصل چیزیں کیا ہیں اسی لیے سے مجدد رحمت اللہ علیہ کی جو مکتوبات ہیں نا یہ ایک طرح کا چھوٹا سا انسائکلوپیڈیا ہے اس حادثہ سے پڑھنے کی چیز ہے ان کا خط دیکھیے اور یہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا خط ہے ان کے مکتوبات کی دوسری جلد میں اگر یہ موضوع حضرت نے کئی بار لکھا کیپٹل اور نقل کس کا اعتبار ہے لیکن معرفت الحقائق یہ جو مجموعہ ہے معرفت الحقائق ایک ہے نور الخلائق نور الخلائق کے بعد یہ معرفت الحقائق ہے اس معرفت الحقائق کا تیئیسواں خط ہے حضرت کا حضرت فرماتے ہیں الحمد للہ علینا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہم نے ہم پہ انعام کیا وادانہ اسلامی اسلام کی طرف ہدایتی وجالنا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا انبیاء رحمت مر عالمین دیکھو حضرات انبیاء علیہ السلط والسلام اس پوری کائنات میں ہر ہر جگہ کے لیے خدا کی رحمت ہے وہ حضرت حق بتوسط ہند و صفات خود اور اللہ تعالی نے انبیاء علیہ صلاحت والسلام کو بھیجا اور ان کے توسط اور ان کے وسیلے سے اور ان کو بھیج کر اپنی ذات اور صفات کی خبر دی ناقص سے اقلان و قاصر ارکان خبر دادا ہم جیسے لوگ جن کی عقلیں بھی کم تھی اور ہم جیسے لوگ جو اللہ کی ذات و صفات کا اجراف نہیں کر سکتے تھے خدا نے احسان کیا کہ انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر یہ چیزیں کی وہ اندازہ برتمالا برتمالات ذاتیہ اور صفاتیہ خود اطلاع بخشی کا اور احسان یہ فرمایا اللہ نے کہ ہم جیسے کم عقل لوگ جن کی عقل کبھی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی تھی کہ خدا کی ذات اور اس کی صفات کی خود بخود اطلاع پاتی کتنا کیا ہے اس کی صفات کیا ہے ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی تھی خدا نے احسان کیا کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہم نے دی وہ مراضی خود اور اللہ نے بتایا ان انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اب نبوت اور عقل ایک دوسرے کے مقابلے میں چل رہے ہیں اور اللہ نے بتایا ان انبیاء علیہ السلام کے ذریعے کہ کس چیز سے وہ راضی ہوتا ہے اور کس چیز سے وہ ناراض ہوتا ہے جدا ساختہ اللہ نے ان چیزوں کو الگ الگ کیا ہماری عقل نہیں الگ کر سکتی تھی وہ مناسب دنیاوی و اسروی مارا اور مزاج امام ممتاز سمودہ اور اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بتایا کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو نقصان دہ چیزوں سے کیسے بچا سکتے ہیں اور نفع کیسے حاصل کر سکتے ہیں اگر وجود شریف شان نہ بودے اگر ان انبیاء علیہ السلام کا وجود نہ ہوتا اقول بشری در اسبات اکول کا اعلیٰ بدے عقل محض اپنے بل بوتے پر اللہ تعالی کو بالکل نہ جان سکتی بر در کے کمالات آمدے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مارکت میں عقل نافذ ہوتی کافی آمدے پہنچ ہی نہ سکتی عقل کہ اللہ کی صفات کو سمجھے یہ تو خدا نے احسان کیا اس طرح کیا بہت بڑی بات ہے میاں دیکھو کسی بچے کی حالت پر غور کرو تو بچہ اپنے کھلونے کے ساتھ کھیلنے میں جتنا محب ہوتا ہے نا کوئی بڑے سے بڑا فلسفی اور بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی اپنی اپنی تحقیق میں اتنا محب نہیں ہوتا کسی بچی پہ غور کرو اپنی بیٹی پہ گڑیا کے ساتھ کھیلنے میں جب وہ محب ہوتی ہے نا تو وہ اتنی مہم ہوتی ہے گڑیوں کے ساتھ کھیلنے میں کہ کوئی بڑے سے بڑا سرجن اپنے آپریشن میں اتنا منمک نہیں ہوتا اور کوئی بڑے سے بڑا فلسفی اپنی کتاب کو اس طرح غور کرنی پڑتا اور وہی چیز وہی گڑیا جو بیکار کپڑوں سے بھری گئی تھی اور اور وہ وہ گیند جو ہوا سے بھری گئی تھی اس سے اگر لے لے تو وہ اتنا ٹوٹ کے روتا ہے وہ اس سے روتی روتی ہے ہے ایسے جیسے سارا جھان سے چن گیا ہو اور اگر چالیس پچاس سال کے بعد اسی گڑیا کو وہ گڑیا لا کے دے دو اور اس بڈے کو وہی گیند بلہ لا کے دے دو اور ویڈیو بنا دو پچاس سال بعد اس چیز پہ آپ ایسے رو رہے تھے تو دیکھ کے خود ہنسے گا کہ وہ جی بھی کوئی رونے کی بات بس میاں ایسے ہی ہوتا ہے عمر جب بڑھتی ہے نا تو بہت سے کھلونے ہم خود توڑ دیتے ہیں یا پھر چیننے والے چین کے لے جاتے ہیں اور پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ سب کھلونے اور بہت سی گڑیا جو دل میں اتری ہوتی ہیں اس وقت ان کی حقیقت اس گڑیا سے بھی کم ہوتی ہے اس میں ردی اور بیکار کپڑے بھرے گئے اور بہت سی چیزیں جن کو حاصل کرنے میں تب دو زندگی کی لگا دی تھی پھر پتا چلتا ہے کہ وہ اس کی حیثیت گیند اور فٹ بال کے ہوا سے بھی کم تھی کس چیز میں ہم ملتے رہے اور کہاں گزرتے رہے یہاں تک کہ یہ سارے گڈے اور گڈیاں دل سے اتر جاتے ہیں اور پھر آخر پہ جب سب کو توڑ دیتا ہے نا تو پھر ٹوٹ جاتا ہے جب وہ خود ٹوٹتا ہے تو پھر آگے پتا چلتا ہے کہ ذات و مارکت کیا ستیہ رحمت اللہ علیہ نے کمال کی بات لکھتی ہے لکھی ہے فرماتے ہیں کہ ہماری عقل پہنچ نہیں سکتی تھی اس دنیا کے پردے اٹھا دیتی درمیان سے اور اللہ تک پہنچ جاتی اب آئی اگلی بات کو فلاسفہ قدیم فلسفی یونان کے کہ خود را اکابر ارباب بھی گیرن جو یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ دنیا میں عقل ان پر ختم ہے اور بڑے بڑے عقل مند وہ تھے پلاتون رستو وغیرہ وغیرہ منکرے سانے گزن اللہ کا انکار کرنے والے یونان کے فلسفی تھے وہ اشیا از نقصان عقل بدہر منسوخ بھی ساتھ اور عقل اتنی تھی بس کہ کہتے تھے زمانہ ہر چیز کو بناتا ہے اور بگاڑ دیتا ہے بس زمانہ اصل ہے اللہ کو پہچانتے ہی نہیں تھے وہ مجازہ نمرود کے بادشاہ ہوئے زمین گزار کا بہت بڑا بادشاہ نمرود تھا تم اس کی حالات پر غور کرو صبح حضرت خلیل نبی علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے, مناظرہ مناظر کس بات پر کیا در اس بات مشہور آسمانوں اور زمین کے پروردگار اللہ تعالیٰ کے ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں نمرود نے بحث کی مناظرہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جیسے کہ تم جانتے ہو اس نے یہی کہا نا کہ تمہارا رب کون ہے حضرت کرماتے ہیں اتنا بڑا بادشاہ ہو کے اللہ کو نہیں پہچان سکا عقل کا حال یہ کہ علیہ السلام سے بحث کرتا ہے اور ہے تمہارا رب کون ہے اور وہ ساری بات کہ انہوں نے کہا مشرق سے سورج کو اللہ لاتا ہے تو تو مغرب سے لیا وہ ادھر قرآن مجید ہم مذکور قرآن میں یہ قصہ آیا ہے آپ جانتے ہیں وہ فرعون بے دولت بھی گو اور اس کو دیکھو اگر اللہ کی معرفت دولت سے حاصل ہوتی ملک سے حاصل ہوتی عقل سے حاصل ہوتی تو نمرود کو مل جاتی ان یونانیوں کو مل جاتی اس فرعون کو مل جاتی اس کی حالت دیکھو قرآن کہتا ہے کہ اس سے کہا ماں عالم تو لگوں میرے دربار والوں میرے علاوہ کائنات میں کوئی خدا نہیں اور اگر کسی نے کسی کو مانا علیہ سلام جیسے کہہ رہے ہیں تو میں اسے جیل میں ڈال دوں گا نبی نبی السلام کے ساتھ کرنا اور اس سے السلام کو بھی کہا اور اعلان تم خدا کو کسی کو مانتے ہو میرے علاوہ تو یاد رکھو میں آپ کو جیل میں ڈال دوں گا ونیز آن بے دولت احسان اور آہستہ یہ پھر اور تیسری بات بھی اس کی سنو کہتے ہیں جا حامان ابن لی سر اللہ علی حامان ایک اونچا مینارہ بناؤ اب لوگ الاسباب اسباب السماوات اونچا مینارہ آسمان کی طرف بناؤ فتل یا الہ الہ موسا اور میں آسمان میں جھانک کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسا کا خدا اوپر آسمان میں کہاں بیٹھا ہے اور میں سمجھتا ہوں علیہ السلام جھوٹ بولتے ہیں یہ تیسرا جملہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے حضرت فرمایا سلطنت اتنی بڑی حکومت اتنی بڑی اور حماقت دیکھو اور ان فلسفیوں کو دیکھو یونان والوں کو علم اتنا زیادہ بظاہر اور حقیقت ان لوگوں کی یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو نہیں پہچان سکے کہ جو کچھ فرعون نے کہا نا کہ اوپر منارہ بناؤ اور میں چڑھوں اور جھانکوں اسی سے ملتی جلتی وہ بات بھی کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی پہاڑ کے اوپر چلا جائے تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے اور زمین پہ ہو تو اتنا قریب نہیں ہوتا مثلاً مری سات ہزار فٹ یا چار ہزار فٹ ہے تو اگر مری پہ چلا جائے تو چار ہزار فٹ اللہ کے قریب ہو جائے گا یہ ایسے عقل مند مسلمانوں میں گزرے ہیں کہ ایک امام دارمی رحمت اللہ علیہ تھے داروی جو تھے حدیث کے امام امام تھے بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے موافق وہ نہیں ایک اور دارمی گزرا ہے وہ بھی یہی لکھتا ہے اور حیرت ہے حیرت ہے کیا کہیں کچھ کھا کے آدمی مر جائے یقین مانیے مر جائے واقعی جب میں جب جب ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس کی کتابیں پڑھو یہ بہت بڑا عالم دین ہے اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے اور جب اس کی کتابیں ابن قیم کہتے ہیں ابن تیمیہ ہمیشہ کہتے تھے ان کی کتابیں پڑھو ان کی کتابیں پڑھو خیر ہم نے جب دیکھا کہ قیم بہت تعریف کی تو ہم نے بھی کتاب منگوائی اللہ کا شکر کیا جب چھبی جب اسے پڑھا تو وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پہاڑ پہ کھڑا ہو تو اللہ کے زیادہ قریب ہے اور زمین پہ ہو تو خدا کے اتنا قریب نہیں ہے کئی ایک اساتذہ سے ہم نے کہا کہ یہ ہے شیخ الاسلام بتاؤ بلا آدمی جائے کہاں ڈوب کے مر جائے کہ یہ ہے تو عقل کی بات کہ اگر ہمالیہ چڑھ مطلب تو اس آدمی سے جو نیپال میں رہتا ہے زیادہ اللہ کے قریب ہو جائے گا یہ بات جہاں پارے باری کا مسئلہ ہے ہم نے کی رحمت اللہ علیہ ان سب کا رد کرنے کے بعد کہتے ہیں بل جملہ عقل در باتیں ان دولت عثما کافی در سمجھنا چاہیے کہ عقل اللہ تعالی کی معرفت اس جیسی عظیم دولت تک پہنچنے سے کافی ہے عقل کو پتہ ہی نہیں ہے ان انبیاء علیہ وسلام یہ نبوت اور عقل کا تقابل چل رہا ہے <clears throat> اور امبیا علیہ وسلام کی اگر ہدایت نہ ہو وہ دولت دولت سرا غیر محتج عقل اللہ کی توحید کے گھر پہ پہنچ ہی نہیں سکتی اگر امبیا علیہ السلام نہ ہوتے تو عقل میں خود اتنی عقل نہیں تھی کہ توحید کی دولت سرا پہ پہنچتی بچوں بتواتر امبیا علیہ والسلام دعوت ایشان بخدا کے خالق زمین و ضمانت خالی شانو شہرت یار کیونکہ امبیا علیہ السلام مسلسل خدا تک پہنچنے کی دعوت دیتے رہے وہ ان واران مرتقع کش اور امبیا علیہ السلام کا یہ جملہ کہ اللہ تک پہنچو اللہ ایک ہے اللہ کی تو ان کے قائل و جہان بھر میں ان کی دعوت اور تبلیغ ہو گئی صفحائے ہر وقت خود مبتلا تو تب جا کر یہ جو ہمیشہ خدا کے ہونے نہ ہونے کی بحثیں کرتے رہتے تھے پھر انہیں پتا چلا کہ او ہم تو خود گمراہی میں اب تک مبتلا انہیں تو اس وقت پتا چلا جب انبیاء علیہ السلام کا پیغام ہوا بے اختیار باوجود تانے کائل گشتن اور اس کے بعد بے اختیار بیچاروں کے پاس کوئی طریقہ نہیں رہا سر جھکا دیے اور اللہ کے قائل ہو گئے پہلے بحثیں کرتے تھے اللہ ہے یا نہیں ہے جب انبیاء علیہ السلام کی دعوت اچھی طرح پہنچی تو پھر قائل ہو گئے وہ بہت اعلیٰ مستند ساخن اور اس کے بعد کہنے لگے کہ چیزیں اللہ نے بنائی نور یہ عقیدہ نور ہے کہ کوئی آدمی یقیدہ رکھے کہ اللہ ہے اور کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے کہ از انوار انبیاء مختلف کشتار اور یہ نور ایسا نور ہے جو انبیاء علیہ والسلام کے نور سے لیا گیا گیا ہے وہ دولت انبیاء بروئے کار آمدہ اور یہ وہ دولت ہے جو فلسفیوں نے انبیاء علیہ السلام کے دسترخوان سے اٹھائی ہے علیہ تسلیمات ان نبیوں پہ خدا کی سلامتی خدا کی رحمتیں علا یوم تنازع قیامت کے دن تک بل عبد الآباد بلکہ اس قیامت کے بعد بھی جو جنت کی زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علیہ السلام پہ خدا کی رحمت ہو اتنی بڑی دولت خدا کی توحید کی اور اس کی ذات و صفات کی ان لوگوں نے ہمیں دی واقع ہندو گنہ سائر دیجیات کے بعد یاد رکھو جتنے بھی عقیدے ہیں جن کا تعلق سننے سے ہے کون کون سے عقیدے یہ بات آگے آ رہی یہ سب انبیاء علیہ السلام کا کی مہربانی ہے حض وجود صفات کمال واجبی جلد سلطان جیسے اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جس پر ایمان لانا ضروری ہے یہ اکل نے نہیں بتائی نبیوں نے بتائی کون سی اللہ کی صفات حیرت ہوتی ہے کہ صحیح بخاری تک پڑھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں جانتے علم قدرت سما غسل کلام ارادہ تقوین آٹھ اللہ کی صفات ہیں جن کا ایمان لانا واجب ہے اللہ کی صفات تین طرح کی ہیں کچھ اللہ کی صفات ذاتی ہیں کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات پھیلی ہیں کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں جو سفران اور حدیث میں بیان کرتی ہیں جن سے معاذ اللہ شبہ پڑتا ہے انسانوں کے ساتھ کسی شراکت کا ان تینوں قسم کی صفات کو سمجھنا اور اس پر اتنا یقین کہ شک ڈالنے والا شک نہ پیدا کر سکے ہزار کوئی تقریریں کرے اس کے باوجود اس پہ شک نہ پڑے تب جا کر ایمان سے کہتے ہیں تب جا کر مومن ہوتا ہے اور ہمارے اب بچے جو پڑھتے ہیں صحیح بخاری والے ان سے پوچھو کسی دن کے ذات باری تعالیٰ کی صفات کی کیا قسمیں اور کیا واجب ہے اللہ جانے کیا پڑھتے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ صفات بتا سکتی تھی وزفیصت انبیاء وزمت ملائکہ فرشتوں کا پاک ہونا علیہ السلام و تسلیمات و تحیات و البرکات ان کا پاک ہونا فرشتوں کا گناہ سے یہ میں نقل بتا سکتی تھی اور نشر و نشر قیامت قیامت میں حساب و کتاب از وجود جنت اور جہنم کا وجود و تنعیم و تعزیب جنت کی نعمتیں اور جہنم کا عذاب دائمی انہا و انسال انہا شریعت پان ناز سے کہ شریعت نے یہ سب کچھ سکھایا انبیاء علیہ السلام نے یہ سب چیزیں بتائی ہیں عقل در ادرا کے شان کا عقل میں اپنے بلبوتے پہ یہ چیزیں نہیں بتا سکتی عقل کیا کو کیا دخل ہے کہ جہنم میں عقل کو کیا دخل ہے کہ جہنم کتنا گہرا ہے عقل کو کیا دخل ہے کہ گائے کا گوشت جائز ہے اور سور کا گوشت ناجائز ہے عقل کو کیا دخل ہے کہ یہ یہ رشتے عورتوں کے جائز ہیں یہ یہ رشتے حرام ہیں عقل کیسے فیصلہ کر سکتی ہے اللہ ہیں بے سمائن بزرگواران اگر انبیاء علیہ السلام کی ان تعلیمات کو نہ سنا ہو سر اس بات انہا نافذ وغیرہ تو اس آدمی کو عقیدہ ناقص رہے گا اور متسلسل رہے گا دیکھیے طور عقل ورائے طور حص عقل جو ہے نا وہ حص کے بعد آتی ہے مثلا اس کی تشریح کرتے ہیں ذرا آدمی کسی چیز کو چھوتا ہے تو محسوس ہوتا ہے نا گرم ہے یا ٹھنڈی ہے کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اچھی بری اس کے بعد عقل آتی ہے نا عقل پھر متوا لگاتی ہے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجدد رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حص پہلے ہے پھر عقل ہے کئی مرتبہ حص اطلاع دے تو عقل کو پتا چلتا ہے مگر نہ عقل کو نہیں پتا چلتا اور عقل کی بھی رہنمائی نبوت میں در آئے عقل کو درک لگتی ہے جب نبوت اس کی رہنمائی کرتی ہے وغیرہ اگر نبوت رہنمائی نہ کرے تو جس طرح اوقات حصے فائیو سینسز یہ ہوا کے پنکھا اصل کو صحیح اطلاع نہیں دیتے اسی طرح عقل نبوت تک بھی نہ پہنچے اگر نبوت اس کی رہنمائی نہ کرے فالج ہو گیا اس آدمی کے ہاتھ پہ انگارا رکھتے رکھتے ہیں ہیں یا برف کا دونوں برابر اس لیے کہ جس نے اطلاع نہیں نہ سردی اور گرمی کی عقل کیا کرے تو عقل اس کو اطلاع ہی نہیں اللہ کی ذات اور داد کی اگر نبوت اطلاع نہ دے نبوت نے اطلاع دی تو پھر اسے پتا چلا عقل طریقے معرکت اس بات نمی نمایت فی الحقیقت منکر طور نبوت ہر وہ شخص یہ ہے نا بات ہر وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ زندگی میں عقل کے علاوہ کسی کی رہنمائی نہیں چاہیے فی الحقیقت منکر طور نبوت در حقیقت وہ نبوت کا انکار کرتا دیکھا آپ نے بات کہاں آ کے پڑی کہ حد کو پورا کرنا ہے بھائی آپ اگر کوئی تنگ ہو رہا ہو تو کوئی جبر نہیں ہے ہم جانتے ہیں یہ بڑی خوش بات باتیں حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میری زندگی میں عقل کے علاوہ کوئی چیز رہنما نہیں ہے تو حقیقت میں وہ نبوت کا انکار کر رہا ہے وہ مصادم اور نبوت کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کر رہا ہے بس وجود انبیاء چارہ نبوت تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کے طریقے کے علاوہ زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں جل سلطان تو پھر ہم صرف اگر عقل کے بھروسے پر رہیں گے تو اللہ کا شکر کیسے ادا کریں گے نبوت سکھاتی ہے اللہ کا شکر ادا کرو کہ وکل واجبہ تلالت نمائن مولا جل کے تعلق دار ہے اور نبوت سکھاتی ہے کہ کون سا علم اور کون سا عمل تمہیں اللہ تک پہنچائے گا اب پبلے سبحانا معلوم نہ اگر نبوت کے کے علوم کسی انسان پاس نہیں ہے محض ذکل ہے تو وہ اللہ تک نہیں پہنچتا یہ تازی میں آلہ کیا جس سے مصطفیٰ نشرت شیان شکر تعالی یاد رکھو اگر نبوت کی تعلیم نہ ہو تو آدمی تو صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی عزت بھی نہیں کر سکتا انسان نہیں جان سکتا زیرا کی قوت بشری در ادراکیان آج سب اس لیے کہ انسان کی عقل اسے بتا ہی نہیں سکتی خدا کی تعظیم کس میں ہے کس میں نہیں ہے خدا کی عزت کس چیز میں ہے کس چیز میں نہیں ہے بڑی اچھی بات لکھی ہے وہاں روم نے اچانک ان کا شہر مصنوعی میں وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا اور اس نے کہا بادشاہ کی عزت کروں تو اس نے کہا بادشاہ ہمارا کیا کہنے اس کے جلانا نہیں ہے تمہارے کہتے ہیں یہ اس کے نزدیک عزت کی معراج تھی کیونکہ ہمارا بادشاہ جلانا نہیں ہے تجھے کون سمجھاتا کہ یہ تم کی عزت کر رہے ہو یا اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو اسی لیے تمہارے اسلام کا واقعہ یاد آتا ہے کہ اس نے کہا ایک آدمی نے کہ آپ کی والدہ بڑی شریف ہے تو عمر رضی اللہ عنہ تک جب بات پہنچی تو اس نے آ کر شکایت جو جس پہ بات سنائی گئی تھی اس نے آ کے مقدمہ کر دیا اس کہا میرے کل لڑائی ہوئی ہے اور اس لڑکے نے مجھے یہ کہا ہے تمہاری والدہ بہت شریف ہے عمر رضی اللہ نے صحابہ رضی اللہ سے کہا کہ اس کا مقدمہ کیا ہے ان اس نے والدہ کی تعریف کی ہے رضی اللہ کہا اسے پکڑو اور اتنے درجے لگاؤ والدہ کی تعریف کے لیے اور کوئی جملہ نہیں ملا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسے ماں کی گالی دی وہاں اور کوئی جملہ نہیں ملا تھا یہ ہے وہ بات کہ بادشاہ جلا نہیں اللہ فرماتے ہیں عقل کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ اللہ کی تعظیم کیسے کرنی ہے بلکہ بسا تعظیم برا توازیم تعلق ہے ممکن ہے کہ تعظیم اپنی طرف سے کرتے کرتے اللہ کی بے ادبی کر جائے ایک اور بھی واقعہ سناؤں اگر اگر نہ سمجھے ہو تو ایک صاحب کو کسی وجہ سے بڑا تعلق ہوا ہم سے تو انہوں نے بڑی تعریف کی کہ آپ کینیڈا نہیں آتے ہم نے کہا بھی کینیڈا آنا تو ذرا دشوار ہے کہ آپ آتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا سر اتنا زیادہ یہاں ہمارے جو بیک یارڈ ہے اتنی گھاس لگی ہے اتنی گھاس لگی ہے اور ہم نے ایک دمبا قربانی کے لیے لیا ہے اور میں اس دمبے کو کھلاتا ہوں اس دمبے کو کھلاتا ہوں آپ یقین مانیں آپ مجھے اس دمبے سے بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے یہ محبت کا اظہار ہے نا ہم سے دمبے سے زیادہ اچھے لگتے ہیں یہی چیز ہے آپ سمجھے حضرت اللہ جیسے ہیں اگر نبوت نہ ہو اور بات عقل تک رہے تو عقل ممکن ہے اللہ کے لیے وہ الفاظ استعمال کرے جو حقیقت میں اللہ کی تعظیم نہیں ہے پھر فرماتے ہیں اذان و تقدس مقصور پر نبوت اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم ہے بند ہے انبیاء علیہ سے دیکھا اسی لیے کوئی آدمی اللہ کا کوئی نام اپنے پاس سے نہیں رکھ سکتا شریعت منع کرتی ہے شریعت کہتی ہے تم اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے شافی ہے یہ مت کہو کہ اللہ ڈاکٹر ہے اللہ کہ ڈاکٹر انسان ہے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں آدمی کہہ سکتا ہے کہ اللہ سانے ہے کائنات بنانے والا ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انجینئر ہے ایک انجینئر عام آدمیوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ کے نام سوائے انبیاء علیہ صلاح کے ذرا فرماتے ہیں کوئی نہیں رکھ سکتا اور منحصر پر تبلیغ انبیاء علیہ وسلات و تسلیمات اللہ کی تعظیم اللہ کو جاننا یہ کس بات پر منہ سے رہ تم تک نبیوں کا پیغام کس رنگ میں پہنچے انبیاء علیہ السلام عقل سے کہیں آگے کی بات بتاتے ہیں وہ الحام کیولیا رات مقت نبوت ہم پھر جو کہتے ہیں کہ مشاعر کو الہام ہوتا ہے تو الہام دیکھو یہ اصل میں نبوت کے نور سے وہ نور ہے جو کسی کے سینے میں پہنچتا ہے بس برکاتوں فیوز مطابق انبیاء علیہ السلامت اور یہ نور حاصل ہوتا ہے جب کوئی شخص انبیاء علیہ السلام کی پیروی کرتا ہے عقل دارین عمل اگر کفایت نہیں کر جتنی باتیں ہم نے اب تک کہی ہیں اگر عقل کافی ہوتی ان ساری چیزوں میں فلاسفہ یونان کے مقتدا خود عقل پاکستان درتی ہے ضلالت نمی ماندن اگر عقل سے یہ سارے مسائل حل ہوتے جنت جہنم اللہ کی معرفت صفات سے یونان کے فلسفی کبھی بھی گمراہی کے جنگل میں زندگی بسر نہ کرتے گمراہی کے پیرا میں بھٹکتے نہ میں شناختن حالانکہ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ علم والے تھے وہ آن کے اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ علم یونان میں ہونے کے باوجود ان فلسفیوں کا حال یہ تھا کہ جاہل ترین مردم درجات و صفات واجبی جل سلطان اللہ کی ذات و صفات سے سب سے زیادہ جاہل لوگ بھی یہی سبحانو بیکار و دانستان اب آیا ہے غصہ اللہ تعالیٰ کو سبحان و تعالیٰ کو بیکار سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کوئی کام نہیں کرتا وہ غیر اجب چیز بس ایک چیز کی رٹ لگاتے ہیں اکلے فعال اکول اشرا دس اکلیں فلسفے میں آتی ہیں نا نو اکلوں کے بعد ایک اور اکل ہے اس کی تشریح پہلے گزر چکی <clears throat> وہ عقل حضرت فرماتے ہیں بس اس عقل کو اکل فعال خود تراشیدہ اپنے پاس سے ایک اکل فعال بنا لیا ایک لفظ سیکھیں حوادثہ خالق سماوات اور بعض داشتہ بہو منسوب نہیں کیسے ظالم ہیں زمین و آسمان میں جتنے تغیرات جرات اور تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ان سب کو بجائے اس کے کہ کہیں اللہ کرتا ہے یہ سارے کام کیسے اپنے فعال کرتی ہے وہ اکثر حقیقی سلطان و منانمود اکثر منحوط خود بھی ایسے ظالم ہے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزوں میں اثر ہے پانی میں ٹھنڈک کا آگ میں جلانے کا سب کے سب اثر کہتے ہیں اللہ پیدا نہیں کرتا اللہ اس میں اثر نہیں رکھتا یہ تو اکلے پہاڑ کے کام پھر ایک بات کہتے ہیں کہتے ہیں نفاہی کتنا بڑا کفر کا جملہ ہے یہ جو کہتے ہیں فلسفی کہ کائنات میں جتنے بھی اثر ہیں بیج کے پھوٹنے کا اثر مٹی کا اثر سردی اور گرمی کا اثر اس زمانے میں مرتب ہوتے ہیں نا دوائی کا اثر شفا ملتی ہے یا نہیں یہ سب کچھ اللہ نہیں دیتا کہ فہال دیتی ہے کتنا کفر کا جملہ ہے جو ان کے منہ سے نکلا امرون اللہ کا دبا سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں پکتے یہ یونان کے فلسفی کفار دار حرب ہندوستان کے کافر یہ ہندو مشرق وہ وجود آسن حالت وہ وجود اس کے ہندوستان میں بتوں کو پوجتے ہیں یہ ان فلسفیوں سے اچھے ہیں حضرت والا کہ جب ان ہندوؤں پہ مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں وہ ہارا وسیلا شفاف پیشے تعالیٰ سازن اور اپنے بتوں کو اللہ کے اور اپنے درمیان وسیلے کے طور پر رکھتے ہیں وسیلہ پیش کرتے ہیں تو ان فرصتیاں تو یہ اچھے ہیں کہ شرک کرتے ہیں کم سے کم یہ تو نہیں کہتے کہ اللہ اللہ نے کچھ کیا ہی نہیں اور اللہ محتل اور بےکار جمعہ پہارا حکم آمین اس سے زیادہ مصیبت دیکھو کہ یہ یونان کے سفیر اپنے آپ کو حکمہ کہتے ہیں یہ بے وقوف اپنے آپ کو حکیم کہتے ہیں وہ بے حکمت منصوب دارن اکثر احکام ایشان سیما در الہیات کے مقصد از مقصد اسناد بازگان اور اللہ تعالی کی ذات و صفات کو پہچاننا کہ سب سے روشن چیز وہ ہے اس میں زدہ برابر ہی نہیں اطلاع نہیں یہ حال ہے ان کا آئندہ اس کا تم کم مل بہت کام کی چیز ہے آئندہ اگر آپ کے سمجھ آئے تو آئندہ اس کو سنیے گا کہ مجاہدات اور ریاضات کی جو حضرت نے بات کی ہے نا بہت کام کی چیز ہے اللہ آئندہ بات